حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو زندہ لوگ بھی اسے پہنے اور فوش دگان کو بھی انہی میں کفن دو یہ بہترین کپڑے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچیس